ہمارے قبلہ محترم حاجی شہزاد دادا دربار اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے ان پر کی پوری فیملی پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے اور ہم سب پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے حضرت صاحب ہمارے حاجی شہزاد اور دربار نے سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں بہت ہی معذبانہ سلام عرض کیا ہے اور آپ کے لیے بے شمار دعائیں کی ہیں جی ہاں اور اس کے ساتھ جو ہے ہمارے حاجی صاحب کو ایک سوال ہے حضرت صاحب کہ یعنی جب سرکار داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مبارک کے قریب یعنی داتا علی حجویری رضی اللہ عنہ کے دربار مبارک کے قریب مکی شریف کا بھی مزار ہے تو ان کا حضرت داتا صاحب سے یعنی کیا رشتہ ہے براہ کرم اس بارے میں بتا دیں اور کیا یہ بھی اور یہ بھی سنا ہے کہ داتا دربار جانے سے پہلے پیر مکی جانا ضروری ہے کیا واقعی ایسا ہے براہ کرم اس پر روشنی فرما دیں جزاک اللہ خیر جی صاحب ع تو ہے نہ تو کوئی آئے داتا صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت کا کوئی رشتہ ہے اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ داتا صاحب کے مزار پر جانے سے پہلے پیر مکی کے دربار پر جایا جائے جو روایت مشہور کی گئی ہے کہ وہ حضرت صاحب کے پیر بھائی تھے تو یہ روایت بھی غلط ہے یہ ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے کافی دیر بعد ہوئے ہیں اگر داتا صاحب کے دور میں نہیں ہوئے یہ بعد کے یہ ہیں تو اس لیے یہ دونوں روایتیں کہ سب سے پہلے وہاں جایا جائے یہ بھی نہیں صحیح ہاں اگر جائیں تو اچھی بات ہے وہ بھی اللہ کے ولی ہیں اور کوئی رشتہ بھی حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالی لگا سے آپ کا ثابت نہیں